ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے نکل بھاگے تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے اس میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر کر کے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں تعاون پھیل گیا تو وہاں کے باشندے اپنے گھر بار چھوڑ کر موت کے ڈر سے بھاگ پڑے لیکن بھاگ کر وہ موت سے نہ بچ سکے اور اللہ نے ان سب پر موت طاری کر دی پھر اس زمانے کے نبی کی دعا سے اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا یہ بھی احتمال ہے کہ وہ لوگ کسی دشمن کے ڈر سے نکل بھاگے ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جہاد کی ترغیب دلائی ہے اور پھر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں اس دشمن سے جہاد کریں جس نے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ہے دونوں ہی صورتوں میں آیت میں جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے اور فرار کی راہ اختیار کرنے سے ڈرایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی موت سے نہیں بچ سکتا